روال امام بخاری و مسلم فی فیص معزز ناظرین آج ہمارا موضوع ہے قبر پر پھول چڑھانا یا درخت لگانا یہ بدعت ہے میرے پاس کچھ دنوں پہلے ایک بھائی صاحب نے کسی کی تقریر بھیجی جس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ خبر پر پھول چڑھانا یا درخت لگانا یہ بہت ہی بہتر کام ہے اور اس سے جو میت ہے اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے نعوذ اللہ من ذالق اور انہوں نے کہا کہ اس کا آپ جواب دیجئے تو آج کی کلپ اسی کے متعلق ہے کہ قبر پر پھول چڑھانا یا درخت لگانا یہ کیا ہے یہ دین کے اندر نئی چیز ہے بدعت ہے ہمارے معاشرے میں آج جہاں قبروں سے متعلق بہت ساری چیزیں اور بہت ساری بدعات آ گئی ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جب میت کو دفن کر دیتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد کچھ لوگ اس کی قبر پر پھول چڑھاتے ہیں کچھ لوگ درخت لگاتے ہیں کچھ لوگ کسی درخت کی ٹہنی ہری ٹہنی کو توڑ کر کے دو حصے کر کے اس کو نصب کر دیتے ہیں گاڑ دیتے ہیں اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اس سے عذاب قبر کے اندر تخفیف ہوگی یا ہلکا پن ہوگا اور اس کے جواز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور وہ حدیث یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے یعنی کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا جس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو پھر آپ نے فرمایا ان میں سے چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتا تھا پھر آپ نے ہری ٹہنی لی اور اس کے دو حصے کیے اور پھر دونوں قبروں پر ایک ایک ٹہنی نصب کر دی اور فرمایا جب تک خشک نہیں ہوں گی یہ ٹہنیاں عذاب میں ہلکا پن رہے گا یہ بخاری مسلم روایت ہے اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے اس صاحب نے کیا کیا قبر پر پھول چڑھانے کو درخت لگانے کو سنت قرار دے دیا میرے بھائیوں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ حدیث کے لیے دو چیزیں درکار ہیں پہلی چیز یہ درکار ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے الحمد للہ یہاں حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو مفہوم حدیث کا لیا جا رہا ہے کیا وہ مفہوم صحابہ کرام صلب صالحین کے منحج اور ان کے فہم کے مطابق ہے ان کے عقیدے کے مطابق ہے اگر دونوں چیزیں میل کھا جائیں تب اس پر انسان عمل کرتا ہے حدیث صحیح لیکن مانا آپ اس کا غلط بیان کر دیں جو مانا صحابہ نے نہیں بیان کیا خلفائے راجدین نے نہیں بیان کیا ہمارے نبی نے صحاب کرام کو حجت قرار دیا خلفائے راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑنے کا آپ نے حکم دیا کہ علیہ بے سنتی و سنت الخلفائے راجدین الماجین میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفائے راجدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنتوں کو لازم پکڑو تو ان کے فہم کے مطابق اس حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے یہی معاملہ قرآن کا بھی ہے قرآن کی آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں قرآن محفوظ ہے حدیثیں بھی محفوظ ہیں لیکن قرآن کی آیت کا کوئی معنی غلط بیان کرے اور کہے کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے جیسے کہ آج جو اہل بدعت ہیں وہ سب قرآن کی آیتوں کا غلط معنی بیان کرتے ہیں خوارج ہوں روافظ ہوں اور اس طریقے سے معتضلہ ہوں جہمیہ ہوں اور قبر پرست ہوں صوفیہ ہوں آپ دیکھیں سب لوگ قرآن کی آیتوں کو دلیل میں پیش کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں آیتوں میں تو کوئی نوز باللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے اس آیت سے جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ اصل بات ہے کہ کیا وہ چیز سابق کرام سے ثابت ہے برے برے عقیدے لوگ قرآن ثابت کرتے ہیں نعوذ باللہ بدعت اور خرافات اور شرک کو بھی قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں اور جو بیچارہ ان پڑھ ہوتا ہے یا جاہل ہوتا ہے سیدھے سادھے مسلمان ہوتے ہیں کہتے دیکھیے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ہے یہ سب مجرم لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی منمانی تعویل کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی عقل کے مطابق اور اپنے منہج اور اپنے ان کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے مطابق اپنے اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی منمانی تعویل کرتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حدیث صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہو یہی ایک ایسی چیز جو انسان کو بداعت سے محفوظ رکھ سکتی ہے خرافات سے اور دین سے دوری سے محفوظ رکھ سکتی ہے کیونکہ قرآن و حدیث کو ہمیں صلب صالین کے عقیدے ان کے مناظ کے مطابق سمجھنا ہے تو یہ حدیث تو صحیح ہے اپنی جگہ پر لیکن جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ پھول لگانا چاہیے درخت لگانا چاہیے یہ ہمارے بھی کی سنت ہے میرے بھائیوں یہ کہنا سراسر باطل سراسر باطل قول ہے اس لیے نمبر ایک یہ کہ ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے چیز تھی اور خصوصیات میں ہونے کی دو دلیل ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ کو وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے وہی کے ذریعے سے بتایا گیا کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے آپ کو غیب نہیں معلوم تھا آپ کو بتایا گیا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ بھی اللہ رب العامین نے وہی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا نمبر دو ایک چور خوری کرتا تھا تو ان یہ دونوں مسلمان تھے دونوں مسلمان تھے ایسا نہیں تھے کہ وہ کافر تھے کیونکہ کافروں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی کافروں کے عذاب میں مشرقین کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی یہ دونوں مسلمان تھے لیکن دونوں برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں ایک چغل خوری کرتے تھے اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے آج کیا یہ کسی کو پتا چل سکتا ہے کہ کس کو عذاب ہو رہا ہے کس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے یہ تو نہیں پتا چل سکتا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کسی اور کے ساتھ نہیں کیا یہ دوسری بات ہے یہ کہ ہمارے نبی نے یہ عمل کسی اور قبر کے ساتھ نہیں کیا کیونکہ آپ کو نہیں بتایا گیا کہ اس خبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اللہ نے نہیں بتایا ہمارے نبی کو انہیں دو قبروں کے بارے میں بتایا گیا وہی کے ذریعے سے لہذا جب آپ کو معلوم پڑا تب آپ نے وہاں پر کیا کیا کھجور کی ہری ٹہنی لی اس کے دو حصے کیے اور وہاں پر گاڑ دیا اور یہ کہا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی وہی کے ذریعے سے اللہ رب نے آپ کو بتایا آج یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ کس کو عذاب ہو رہا کس کو عذاب نہیں ہو رہا ہے لہذا یہ سوچ کر کے کہ بھائی قبر پر لگا دیں گے ہمارے نبی نے ہر قبر پر نہیں لگایا انہی دونوں کی قبروں پر لگایا باقی مانوی نے کتنے لوگوں کو دفن کیا کسی کی قبر پر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا لہذا یہ ہمانبی کی خصوصیات میں سے ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ یہ عمل جو ہے آپ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا جیسا کہ میں نے بیان کیا کسی اور قبر کے بارے میں نہیں کیا انہی دونوں کے بارے میں آپ نے کیا اس لیے کہ آپ کو ہی کے ذریعے سے بتایا گیا اور خلفائے راشدین بھی اور سلب صالحین بھی یہ سمجھتے تھے کہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص اسی لیے آپ کسی بھی صحابی ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے کسی کی قبر پر درخت لگایا ہو یا پھول چڑھایا ہو کسی کے ساتھ نہیں کیا خلفائے راج دین نے اور نہ ہی سلب صالحین نے صحاب کرام تابعین طب تابعین کسی نے نہیں کیا ام کرام نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ام کرام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے اس لیے یہ کہنا کہ یہ قبر پر پھول لگانے سے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی پہلی بات تو یہ کہ قبر والے کے ساتھ بدگمانی ہے یہ آپ کو کیا معلوم کی اسے عذاب ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمت مل رہی ہو کوئی نہیں بتا سکتا یہ غیب کا معاملہ ہے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے فرشتے کیسے سوال کرتے ہیں کیسے قبر میں اس کو بٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے اس کا کیا جواب ہوتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں پڑ سکتا ہے کس چیز کا اس کو عذاب ہو رہا ہے کسی بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا تو یہ تو ساری چیزیں غیب سے ہیں ساری چیزیں غیب سے ہیں ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں پڑ سکتا لہذا یہ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ میں قبر پر لگا دیا ہوں تاکہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے اور اگر یہ کہتے کہ نہیں عذاب کی وجہ سے نہیں ہم ایسے لگاتے ہمارے نبی نے لگایا تو ہمارے نبی نے تو کسی اور کی خبر پر نہیں لگایا اگر یہ چیز جائز ہوتی تو آپ اور کی خبروں پر بھی لگاتے کیا مانے تھا کیا درخت نہیں تھے اس زمانے میں کیا کھجور کی ٹہنیاں نہیں تھی ختم ہو گئی تھی دو قبر پر آپ نے لگا دیا کھجور کی ٹہنیاں ختم ہو گئی اگر یہ ہر قبر کے لیے مشروع ہوتا تو یہ چیز آپ ہر قبر کے ساتھ کرتے یا صحاب کرام کو حکم دیتے یا آپ کے بعد صحاب کرام خلفۂ راجدین اس کے اوپر عمل کرتے لیکن خلفۂ راجدین قبر میں دفن کرتے تھے کسی کی قبر پر آپ پھول نہیں چڑھاتے تھے صحاب خلفۂ راجدین اور ان کی سنتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے لہذا یہ عمل سراسر باطل ہے دین کے اندر بدعت ہے یہ دین کے اندر ناجائز ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس کے درخت پر لگانے سے درخت لگانے سے کیونکہ انسان کا اگر عمل صحیح نہیں ہوگا آپ درخت کیا کچھ بھی کر دیں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا انسان کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے اس کا عمل جیسا اس کا عمل ہوگا اس اس کے کے, ساتھ اس کے ساتھ کیا جائے گا اور اگر انسان کے پاس عمل نہیں ہے نیک عقیدہ اس کے پاس نہیں ہے پوری دنیا والے مل کر کے بھی دعا کر دیں گے تو اس آدمی کی مفرت نہیں ہوگی پوری دنیا کا درخت ملا کر کے لگا دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ تو قبر کے اندر نیچے ہے اس کو سایہ کی کیا ضرورت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو سایہ دیتے ارے بھائی آپ کی بدگمانی ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا نمبر ایک نمبر دو تو قبر کے اندر ہے کتنے نیچے زمین کے اندر ہے وہاں تو سوراخ بھی نہیں ہے کہ سورج کی روشنی پہنچے یا دھوپ پہنچے وہاں پر اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سب کو سایہ دے رہے ہیں اس لیے ساری چیزیں بے بنیاد ہیں باطل ہیں یہ سب کے سب حرام چیزیں ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے کس کے ذریعے سے اس کے کچھ فائدہ پہنچے ہنستے نور علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بچے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بچا لے پانی سے لیکن کیا ان کا بیٹا بچا اگر انسان کے پاس عمل صالح نہیں ہوگا انسان کے پاس عقیدہ نہیں ہوگا دنیا والے مل کر کے دعا کر دیں گے تو کبھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا تمام بیا کرام بھی اگر دعا کر دیں ایسے لوگوں کے لیے تو بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا عقیدہ نہیں ہوگا اور عمل صالح نہیں ہوگا یہ بنیاد عقیدہ اور ایسے لوگوں کے لیے قیامت کی سفارش کریں گے جس کے پاس صحیح عقیدہ ہوگا لہذا یہ عقیدہ بنیاد ہے نجات کے لیے یہ درخت لگانے سے اور کیا نام ہے پھول لگانے سے پتیاں گاڑ لگانے سے یا پھول کی مالائیں قبر کے اوپر پھیلانے سے یا اس طریقے سے ٹہنیاں گاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لہٰذا یہ چیز کیا ہے میرے بھائی یہ چیز دین کے اندر بدعت ہے اگر یہ سنت ہوتی تو ہم سے زیادہ آپ سے زیادہ صاحب کرام حریف تھے سنت کے اور بدعت سے دور رہنے والے تھے اگر یہ چیز سنت ہوتی تو ضرور اس کے اوپر عمل کرتے ان کا نہ عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھی سب کچھ موجود تھا درخت موجود تھے اور اس طریقے سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی آپ چاہتے سب کی قبروں پر پھول لگوا دیتے درخت لگوا دیتے لیکن کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے قبر کی پہچان کے لیے کیا کیا ہے پتھر رکھنے رکھ رکھا ہے آپ نے جیسے عثمان بھی مزدور رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تو آپ نے کیا کیا ان کی قبر پر پتھر رکھ دیا پہچان کے لیے کہ فلاں کی قبر ہے یہ بس اس کے لیے لیکن آپ نے درخت نہیں لگوایا وہاں پر تو صرف انسان پتھر رکھ سکتا ہے پہچان کے لیے کہ ہمارے فلاں صاحب کی قبر ہے اس پر لکھنا وغیرہ لکھنا یا کتبے لگانا یہ چیز حرام ہے لیکن انسان پتھر وہاں پر رکھ سکتا ہے صرف اس لیے پہچان کے لیے کہ فلاں کی قبر ہے ہمارے فلاں رشتے دار کی قبر ہے تو ہمارے بین عثمان مزدور کے ساتھ یہ کیا تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چیز کرنا کیا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ پتہ لگا یہ کیا نام ہے درخت وغیرہ لگانا کیونکہ یہ غیبیات سے ہے ہمانبی کو ہی کے ذریعے سے بتایا گیا اس لیے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا لہذا یہ کیا ہے دین کے اندر ایک نئی چیز ہے آپ ان کے لیے جو انسان مر گیا ان کے لیے انسان دعا کرے اور اس طریقے سے ان کے لیے کچھ اعمال ہیں مشروع ان کو انسان کر سکتا ہے ان کے لیے حج کرنا عمرہ کرنا لیکن یہ درخت لگانا پھول پتیاں لگانا یہ ساری چیزیں قطان جائز نہیں ہے یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر کیونکہ بدعت ہیں اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور بدعت مردود ہوتی ہے اور بدعت کو اللہ ابامن کبھی بھی قبول نہیں کرتا اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ نبی محمد والا علیہ و صاحب اجمعین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ